قال الله وتبارك في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قتلنهم ولو سلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون إني رحمة بعثني الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت بالسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذهوق والقتال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اے دہکتے ہوئے سورج یہ گواہی لکھ لے اے دہتے ہوئے سورج یہ گواہی لکھ لے دل کو زخموں کے بہلنے کی بھی خو آتی ہے آج بھی عہد گزشتہ کی ہر ایک یاد کے ساتھ سانس لیتے ہیں تو بارود کی بو آتی ہے ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے میرے واجب التکریم حضرات علماء کرام اور غیور مسلمان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانی سمندر قرآن پاک کا اعجاز ہے اور جہاد کی برکتوں کا ظہور ہے شہداء کے خون کا سمر ہے اور رب العالمین کی طرف سے جیلوں میں اٹھنے والی آہوں کا جواب ہے جہاد کے خلاف ہونے والی ساشوں کا منہ توڑ علاج ہے اور دنیا کو یہ بابر کرانے کے لیے کافی ہے کہ جس قدر جہاد کو دبانے کی کوشش کرو گے جہاد اپنے طاقتور بازوؤں میں جھنڈا جہاد کا لے کر اتنا اونچا کرتا جائے گا اور یہ جہاد زمین کے ایک ایک چپے پر اپنی برکتوں کا اظہار کرے گا ظلم کی ہر دیوار کو توڑے گا ظالم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گا رب کے باغیوں کو زمین کی تہوں میں اتار دے گا اور رب العالمین کے احکامات کو زمین پہ نافذ کرنے کے راستے ہم وار کر دے گا یہ جہاد ہے جسے اللہ نے قرآن میں نازل کیا یہ جہاد ہے جسے جبرائیل امین نے کیا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو حضرت موسا نے سنبھالا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو حضرت ابراہیم نے سنبھالا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو حضرت اسماعیل نے سنبھالا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو حضرت داؤد نے اٹھایا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو حضرت تالوت نے اٹھایا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو حضرت محمد نے اٹھایا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو صدیق و فاروق نے اٹھایا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو عثمان و علی نے اٹھایا یہ جہاد ہے جس کی تلوار کو چودہ سو سال سے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں میں سنبھال کے رکھا ہے اور جب مسلمانوں میں جہاد سے غفلت اجاگر ہونے لگتی ہے غفلت کا کوئی ہوا آتی ہے غفلت کی کوئی آندھی چلتی ہے تب قرآن کا نور سامنے آ جاتا ہے اور ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے انفرو خفافا وسقالا نکلو جہاد کے میدان میں ہلکے ہو بودل ہو تب جہاد کے میدان میں نکلو طاقتور ہو کمزور ہو تب جہاد کے میدان میں نکلو پیدا ہو یا سوار ہو تب یا زیادہ ہو تب جہاد کے میدان میں نکلو رب کعبہ کی قسم جب جہاد کے لیے قرآن میدان میں اترتا ہے تو ہر دل شوق شہادت سے منور ہو جاتا ہے ہر زمین پہ شہادت کا نور جگمگانے لگتا ہے یہ قرآن جب تک اس قوم میں امت میں موجود ہے ہاں سنو یہ قرآن تو صبح قیامت تک موجود رہے گا اس کی حفاظت میرا رب کرتا رہے گا اور قرآن جہاد کی حفاظت کرتا رہے گا مٹا سکتا ویسے کوئی جہاد کو نہیں مٹا سکتا ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے نارا تکبیر سبھی رونا سبھی رونا پوری طاقت کے ساتھ سبھی رونا سبھی رونا تری کنا تری کنا لبیک لبیک لاہور کی گلیوں میں چند لوگوں کو جمع کر کے اپنی روشن خیالی کی فتح کا اعلان کرنے والوں آج کوہٹ کی یہ سرزمین بتا رہی ہے کہ فاتح کون ہے اور شکست کی کالک کن کے چہروں پہ لگ رہی ہے خدا کی قسم یہ شہیدوں کا لہو ہے جو آج جگمگا رہا ہے یہ قرآن کی دعوت ہے جو آج اپنا اثر دکھا رہی ہے قرآن دعوت جہاد دیتا رہے گا اپنا اثر دکھاتا رہے گا اور اس قوم میں آفاق و بلال جیسے بے تاب ہو کے تڑپ تڑپ کے میدانوں میں نکلتے رہیں گے مصبدر قاضی سر اٹھاتا رہے گا شیخ احمد یاسین ظلم کا گریبان نوچتا رہے گا عبدالعزیز رنگتیسی غیر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہے گا غازی بابا شہیدوں کے لہو کا حساب مانگتا رہے گا راشد الاسلام کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہے گا جب تک یہ زمین باقی ہے جب تک یہ آسمان سلامت ہے جب تک یہ سورج روشنی بانٹتا رہے گا جب تک نظارے دیکھنے کے لیے چاند کرتا رہے گا اس وقت تک جہاد زمین پہ موجود ہے موجود رہے گا خدا کی قسم جہاد طاقتور ہے جو جہاد کو اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں زمین پہ طاقتور بنا دیتا ہے حضرات اکابر علماء کرام تشریف لائے ہیں اور سب سے بڑھ کر امیر محترم کے والد گرامی تشریف لائے ہیں پرجوش ناروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک ماشاء اللہ تشریف رکھیے تشریف رکھیے ماشاء اللہ تشریف رکھیے ماشاء اللہ تشریف رکھیے اللہ اکبر کبیرہ آج کی یہ مجلس تقریب رونمائی ہے تفسیر فتح الجواد کی قرآن مجید کی وہ آیات جن کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے آپ حضرات کے علم میں ہوگا حضرات علماء کرام نے محنت فرمائی حضرات مفسرین نے محنت کی دین کی دلچسپی رکھنے والے اور دینی علوم پہ مہارت رکھنے والے دینی علوم پہ عبور رکھنے والے اکابر حضرات نے محنت کی آج لوگوں کے سامنے تھا کہ قرآن میں الف کتنی مرتبہ آیا ہے لوگ سٹیجوں پہ بیان کرتے تھے قرآن میں با کتنی مرتبہ آیا ہے لوگ بیان کرتے تھے قرآن میں تا کتنی مرتبہ آیا ہے علیف سے لے کر یا تک قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی تعداد کو لوگوں نے گنا بھی سنا بھی بیان کیا بھی لکھا بھی پڑھا بھی پڑھا جاتا رہا پڑھایا جاتا رہا یہ سب کچھ ہوا قرآن میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ ہے قرآن میں لفظ محمد کتنی مرتبہ ہے قرآن مجید میں سلاد پر سلاد کا لفظ کتنی مرتبہ ہے یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود تھا اور قرآن میں با واقعات کتنے ہیں واقعات کو چھانٹ کے بیان کر دیا گیا قرآن میں نماز کے مسائل کتنے ہیں انہیں علیحدہ کر دیا گیا قرآن میں روزے کے احکامات کتنے ہیں انہیں علیحدہ کر دیا گیا قرآن میں قربانی کے فضائل کتنے ہیں انہیں علیحدہ کر دیا گیا لیکن یقین جانو ان چودہ سو سال میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے چودہ سو سال گواہ ہے صبح شام گواہ ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا اللہ جسے اعزاز عطا کر دیتا ہے وہ تو میرا اللہ ہے نا وہ تو میرا مالک ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کی بارشوں میں نہا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی محبت کے محبت کے بوسے عطا کر دیتا ہے جسے میرا اللہ چاہتا ہے اسے اپنے تعلق کے پھول نصیب فرما دیتا ہے جسے میرا اللہ چاہتا ہے اسے اپنی قربتیں عطا کر دیتا ہے اپنے علوم میں سے علم عطا کر دیتا ہے جو قرآن اللہ تعالیٰ کی زبان بن کے اس زمین پہ نازل ہوا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں تمہیں مبارک ہو ہاں جیسے محمد کے جاں تمہیں مبارک ہو جیسے محمد کے جوانوں تمہیں مبارک ہو جیسے محمد کے دوستوں تمہیں مبارک مبارک ہو خدام خدام کے جاں بازو تمہیں مبارک ہو یہ چودہ سو سال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیات کو تمہارے نے تمہارے محبوب امیر نے ہاں دل کی سرور نے آنکھوں کے نور نے میرے محترم امیر محترم نے چودہ سو سال میں پہلی مرتبہ جہاد کی آیات کو ارادہ کر کے تفسیر تمہارے حوالے کر دی ہے جوانوں بزرگوں دوستوں اب اس تفسیر کو اٹھا کے گلی گلی میں گھوم جانا اب اس تفسیر کو اٹھا کے Mm. تشریف رکھیے تمہیں مبارک ہو جوانوں ساڑھے چودہ سو سال میں یہ تفسیر پہلی مرتبہ قرآن مجید کی آیات جہاد کو علیحدہ کر کے اب تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے اس قرآن کو اٹھانا پہلے جہاد یہاں پہ جذبات کے آئینے میں ہوتا تھا ہمارے امیر محترم نے میں واللہ العظیم رب کو گواہ بنا کے میرا اللہ حاضر و ناگ ہے وہ میری باتیں سن رہا ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں ہم جہاد میں آئے تھے جذباتی طور پہ جہاد کر رہے تھے حضرت اقدس امیر محترم نے ہمارے ان جذبات کو نظریات کے سانچے میں ڈھال کے ہمیں جہاد کے میدان میں کھڑا کر دیا ہے اب ہمارے ہاتھوں ہاتھوں میں میں قرآن قرآن ہے ہے اور دوسری ہاتھ تلوار نہ والا جھکنے پائے گا نہ تلوار والا ہاتھ جھکے گا انشاءاللہ تلوار چمکتی رہے گی اور دشمنوں کی آنکھیں آنکھیں چنجھاتی رہے گی قرآن جگمگاتا رہے گا اور ظلم کے اندھیرے پانچ پانچ ہوتے رہیں گے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسری ہاتھ میں تلوار تلوار بھی اٹھی ہے اور یہ قرآن بھی ہاتھوں میں موجود رہے گا لہذا ان ہزاروں علماء اور ہزاروں افراد کی موجودگی میں میں یہی گزارش کرتا ہوں لوگ اٹھو اب بات مکمل ہو چکی اور تمہیں مبارک ہو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو خوراسان سے لشکر امام مہدی کے تعاون کو جائے گا اس کے ہاتھوں میں بھی فتح الجواد کی تفسیر موجود ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ تعالی رب پہ بھروسہ کر کے یہ آباد کر رہا ہوں کہ جو لشکر خوراسان سے جائے گا عرب و عجم کے مجاہدین کے ہاتھوں میں یہ تفسیر موجود ہوگی اور وہ ان فرو و سکالا کی تفسیر پڑھتے پڑھتے میدان میں اتریں گے ان اللہ حسترا من المؤمنین انفسهم و انوالهم بین لهم الجنہ کی تعبیر و تشریح بن کے میدان میں اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فی سبیل اللہ یمواد کا درجہ پا کے جنت میں جھومتے جھومتے پہنچ جائیں گے تفسیر اٹھائیے اندھیروں سے ٹکرا جائیے روشن خیالی کے نام پہ زمین پہ آنے والی بے حیائی کی گردن پہ پاؤں دبا دیجئے اور آدم کر دیجئے کہ ہم انشاءاللہ جہاد کے پرچم کو لے کے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ حضرات اکابر تشریف لا چکے ہیں اب آپ کے سامنے مجاہدین کی ہمیشہ سے سرپرستی اور شفقت فرمانے والے مجاہدین کو ہمیشہ محبت عطا کرنے والے مجاہدین کی سرپرستی اور تعاون کرنے والے خود بھی مجاہد عالم بعمل تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتم العالیہ جو میر علی سے تشریف لائے ہیں جناب حضرت مولانا اسحاق صاحب